بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ نبی الکریم چھ اکتوبر دو ہزار چودہ اس وقت میں سی ٹوینٹی نائن کے کچھ حصے میں ہوں جس کو میں اسپیچل کارنر کہتا ہوں یہ حصہ ایک پارک کے سامنے کھلتا ہے یہاں روزانہ میں صبح شام بیٹھتا ہوں کل یہاں ایک واقعہ گزرا جس نے مجھے بہت سی معرفت کی باتیں بتائیں ایسا ہوا کہ یہاں اس کے اوپر ایک یہ پنکھا لگا ہوا ہے چھت کا پنکھا سیلنگ فین تو یہاں بہت سے کبوتر ہیں اڑتے رہتے ہیں وہ تو ایک کبوتر آیا اور وہ پنکھے کے پاس تو وہ پنکھے کے سے ٹکرا گیا بہت زور کی آواز ہوئی اتنی سخت چوٹ لگی کہ وہ گر پڑا خون بہنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد مر گیا یہ واقعہ ہوا اس واقعے سے میرے اندر وہی واقعہ ہوا جو کہتے ہیں کہتا ہوں کہ مائنڈ کا ٹریگر ہونا مائنڈ کا ٹریگر ہونا تو میں بہت زیادہ دکھی ہو گیا بہت دکھی ہو گیا اور کل سے آج تک میں دکھی رہا اس کو سوچ سوچ کر سوچ سوچ کر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ جو بیٹھتا ہوں میں اسپرچل کارنر میں اس پارک کے سامنے تو یہ میرا بیٹھنا سادہ بیٹھا نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے بارفت کا بیٹھنا سچ پوچھے تو یہ اس وقت میں روزانہ صبح شام ایک یونیورسل کانفرنسنگ کا حصہ ہوتا ہوں اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سو اس کے اس پر ایک کیفیت گزری ہو کوئی سمجھ سکتا ہے کہ واٹ از یونیورسل کانفرنسنگ یہاں جب بیٹھتا ہوں تو میرے سامنے درخت ہوتے ہیں ہرے بھرے درخت چڑیا اڑتی ہیں فاختہ اور دوسری چڑیاں اڑتی ہیں آسمان دکھائی پڑتا ہے بادل دکھائی پڑتے ہیں سورج دکھائی پڑتا ہے چاند کو چاند اور ستارے دکھائی پڑتے ہیں تو ایک عالمی نقشہ یہاں پہ ہوتا ہے میں اس کا ایک پارٹ ہوتا ہوں اس وقت ایک طرح کا مجھے ایک انسپریشن آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ میں میرے اور اس پورے یونیورس کے درمیان ایک ایکسچینج ہو رہا ہے ایکسچینج ہو رہا ہے کچھ میں کہتا ہوں کچھ وہ بولتے ہیں عجیب قسم کا مجھے انسپریشن ہوتا ہے تو آج کل کے زمانے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک تجربہ ہوتا ہے یونیورسل کانفرنسنگ کا تو جب وہ فاختہ اس سے ٹکرائی اور گر کر مر گئی تو میں بالکل رونے لگا کہ ہمارے یونیورسل کانفرنسنگ کا ایک ممبر چلا گیا ہمارے جو ڈیلی یہاں پر یونیورسل کانفرنسنگ ہوتی تھی اس کا ایک ممبر چلا گیا یہ فوختائیں اٹھتی ہیں آپ روزانہ میں دیکھتا ہوں ان کا ایک سین بہت ہی بیوٹیفل سین ہوتا ہے چھٹ کے چھٹ اٹھتی ہیں یہ درخت یہ گھاس یہ چڑیا یہ آسمان یہ سورج یہ چاند یہ سب کچھ ہماری یونیورسل کانفرنسنگ کے ممبر ہوتے ہیں تو میں یہ سوچ کر رونے لگا کہ ہماری یونیورسل کانفرنسنگ کا ایک ممبر چلا گیا اس تجربے نے مجھے ایک ایسی حدیث بھی سمجھ میں آ گئی جو حدیث کتابوں میں ہے لیکن کوئی آج تک سمجھا نہیں تھا اس کو اس کا مطلب حدیث کی جو شرح ہے اس کو پڑھیے آپ تو کچھ بھی مطلب کو مطلب سمجھتے لوگ حالانکہ بہت ہی عجیب غریب حدیث ہے وہ وہ ایسا ہے کہ سورہ دخان میں ذکر ہے فرعون کا کہ فرعون اور اس کا آل فرعون سب کو سب اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دیا سب ختم ہو گیا اس کا ذکر کرنے کے بعد قرآن میں ہے کہ فما بکتم سما فما قانو منظرین کہ اتنے وہ شہنشاہ بنے ہوئے تھے زمین پر ان کا دبدبہ قائم تھا اور جب اللہ نے انہیں ختم کر دیا تو نہ زمین رویا ان کے لیے نہ آسمان روئے نہ ان کے لیے نہ زمین رویا نہ آسمان رویا تو یہ سچ پوچھے تو ایک کوئی کوئی چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بکا سے قابل کیا رونا کرائم زمین آسمان کا رونا یونیورسل کرائم تو یہاں پر دیکھیے نہ رونے کا ذکر ہے کہ کس پر زمین آسمان نہیں روتے اسی میں اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ کوئی اور ہوگا اس پر اثر ہوتے ہوں یہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ وہ سب کے سب مر گئے ختم ہو گئے اور زمین آسمان پر نہیں روئے اسی میں اس بات کا اشارہ ہے کوئی ایسا ہوگا جس کی موت پر زمین آسمان روئے اس کا ذکر حدیث میں ہے بہت عجیب بات ہے یہ کہ ایک آسپیکٹ کا ذکر تو قرآن میں ہے کہ وہ کون ہے جس پر زمین آسمان نہیں روتے اور وہ کون ہے جس پر زمین آسمان روتے ہیں اس وقت حدیث میں اس حدیث کو ہمارے ساتھی مونا فراد عمری پڑھ کر سنائیں گے ان انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من انسان الا وله بابان من السماء منهما يسعد عمله وينزل رزقه فیدا مات العبد المؤمن بقیا علیہ 6459 اس حدیث کا ترجمہ ہے انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے لیے آسمان میں دو دروازے ہیں ایک دروازے سے اس کا عمل اوپر جاتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے تو جب مومن بندہ وفات پا جاتا ہے تو اس پر دونوں دروازے روتے ہیں یہ ہے حدیث دیکھیے حدیثوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے حدیثوں میں بہت زیادہ اسلوب ہے تمثیل کا اسلوب ہے تو یہ ایک تمشیل ہے یعنی اس کی واقعی شکل کیا ہوگی وہ ہم نہیں جانتے لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالی نے آسمان میں کوئی راستے رکھے ہیں آسمان میں آسمان کے معنی اوپر وہاں جہاں اللہ کی دنیا ہے فرشتوں کی دنیا ہے تو ایک راستہ وہ ہے جس سے اس کا ذکر اس کا دعا اس کا عمل اوپر جاتا ہے اللہ کی طرف جاتا ہے جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے جب دعائیں کرتا ہے جب وہ حمد کرتا ہے وہ ساری چیزیں جس کو ہم عبادت کہتے ہیں تو وہ جب کرتا ہے تو وہ ایک راستہ ہے جس سے اس کا اوپر جاتا ہے اور دوسرا اس کے رسک کا اترنا یہاں رسک مراد وہ صرف کھانا پینا نہیں ہے رسک رسکتا ہے رسک رب یعنی وہ جو آپ کو انسپریشن آتا ہے وہ اس کو مراد ہے کہ جب اللہ تعالی نے دیکھا کہ کسی انسان کے اندر وہ اسپرٹ پیدا ہوئی جو اسپرٹ مطلوب ہے جب وہ اللہ سے دعائیں کی تو ادھر سے انسپریشن آتا ہے ادھر سے رسک رب آتا ہے تو گیا کہ ادھر سے جانا ادھر سے آنا یہ سلسلہ لگا رہتا ہے یہ تفصیل کی زبان میں یہ بتایا گیا ہے ایک بہت ہی بڑی بات کہ مومن جو ہے اس کا ایک وجود تو یہ ہے یعنی ایک فزیکل باڈی اس کا ایک وجود ہے فزیکل باڈی ایک فزیکل ایکزسٹینس اس کے سوا اس کا ایک اور وجود ہے جو یونیورسل ہے یعنی مومن کے ایک فزیکل پرسنالٹی ہے ایک اس کی انٹلیکچل پرسنالٹی ہے جو سارے آسمان پھیلی ہوئی اس کا انسپریشن سارے آسمان سے آ رہا ہے تو انٹلیکچل سینس میں پورے یونیورس سے وہ وہ بربوت رہتا ہے جڑا ہوا ہوتا ہے پورے یونیورس کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے تو جب اس انسان کو اللہ کو اچھا رسک پہنچتا ہے تو سارے آسمان کائنات خوش ہوتی ہے سارا جو ورلڈ آف نیچر جو ہے خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک بندے پر رحم فرمایا تو ایسا انسان جب اس کو موت واقع ہوتی ہے یعنی وہ دنیا میں رسک پا رہا تھا دنیا میں وہ اللہ کو یاد کر رہا تھا دنیا میں وہ جو زندگی گزارنی وہ گزار رہا تھا جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو سارا آسمان روتا ہے اس کے لیے اس حدیث میں بتایا گیا کہ سارا آسمان اس روتا ہے اب رونے کی صورت کیا ہوتی ہے وہ ہم نہیں جانتے لیکن یہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ ایسا ہوتا ہے تو اس تجربے سے مجھے سمجھ میں آیا کہ کیا ہوتا ہوگا وہ جو تجربہ گزرا فاختہ کے مرنے کا اس سے مجھے سمجھا کیا تجربہ ہوتا ہوگا جس سے میں یہاں پر ایک یونیورسل کانفرنسنگ کرتا ہوں اس کانفرنسنگ کے بہت سے ممبر ہوتے ہیں نیومرس ممبر ہوتے ہیں ہر ستارہ چاند سورج زمین آسمان حتیٰ کے گھاس کو دیکھ کر میں عجیب و غریب کیفیت میں تاریخ ہوتی ایک ایک گھاس جو ہے اس کا بھی ایک ممبر ہے یہ درخت اس کے ممبر ہے جب چڑیا اڑتی ہیں تو وہ دیکھ کر مجھے انسپریشن ملتا ہے تو ہمارے یونیورسل کانفرنسنگ کے سارے کائناتی ممبر ہیں تو جو کیفیت مجھ پر گزری اس کے ایک ممبر کے مرنے سے اس سے سارے آسمان کو ایسے گزرتا ہوگا اپنے اس تجربے میں میں نے یونیورسل تجربے کو دریافت کیا یہاں فاختہ جو تھی ترپتری ترپتری ترپتری مر گئی وہ میں برابر اس کو دیکھ رہا تھا اور میں بے بس تھا کچھ کر نہیں سکتا تھا تو اپنے اس تجربے میں میں نے اس حدیث کو دریافت کیا کہ کس طرح زمین آسمان ایک بندے مومن کے موت پر روتے ہیں تو مومن جو ہے مومن کی پرسنالٹی کا ایک پہلو وہ ہے جو ایک فزیکل باڈی آپ دیکھتے ہیں شکل میں لیکن آپ کا جو انٹلیکچل سفر ہے آپ کا جو انٹلیکچل جرنی ہے اس کے لحاظ سے آپ ایک یونیورسل پرسنالٹی ہے آپ کے اندر پور پوری یونیورس سے آپ جڑے ہوئے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں ایک ستارے کو اس سے انسپائر ہوتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں سورج کو اس آپ کو ایک رسک ملتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں چڑیا اڑ رہی ہیں فضا میں اس سے آپ کو ایک رسک ایکسٹریکٹ کرتے ہیں آپ تو ایشو کو میں کہتا ہوں کہ مومنٹ کی ایک یونیورسل پرسنالٹی ہوتی ہے پوری پوری یونیورس سے وہ جڑا ہوا ہے تو جب یہ بندے مومنٹ اس حال میں ہوتا ہے کہ وہ دونوں دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں بند میں مومنٹ کا ایک وقت وہ ہوتا ہے جب کے دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں یعنی اس کی دعائیں اس کا ذکر سب اوپر جا رہے ہیں ادھر سے اس کو انسپریشن کی شکل میں ادھر سے اللہ کا رزق اتر رہا ہے تو دونوں دروازے اس کو کھلے ہوئے تو سارا آسمان سارا زمین خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا بھی ایک بندہ موجود ہے ایسا بھی ایک بندہ ہمارے درمیان موجود جیسے آپ اس حدیث کو یاد ہوگا آپ کو کہ ایک حدیث ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ تتھا بہا بلائی کا یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر کرتے فخر کے ساتھ ذکر کرتے کہ دیکھو ان بندوں کو کہ مجھے دیکھا نہیں جنت کو دیکھا نہیں جہنم کو دیکھا نہیں اور کس طرح وہ ذکر کر رہے ہیں تو فرشتے اور انبیاء سب ایسے انسان پر رش کرتے ہیں کہ کیسے بغیر دیکھے کیسے یہ لوگ اس طرح جی رہے ہیں تو اسی طرح سے زمین آسان کا معاملہ ہے تو قرآن میں اس کا ایک پہلو کا ذکر ہے حدیث میں اس کا دوسرے پہلو کا ذکر ہے دخان میں جو الفاظ ہیں کہ فما بکت علیہم کہ جب فرعون اور اس کا لشکر غرقاب ہوا تو نہ زمین روئی نہ آسمان رویا ایک کیس وہ ہے دوسرا کیس وہ ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے جس حدیث میں کیا آپ تدبر کرتے ہیں تفقوق کرتے ہیں آپ زمین آسمان جو آیات اللہ ہیں جو کلمات اللہ ہیں جو علاء اللہ ہیں اس سے آپ کو انسپریشن ملتا ہے تو تمثیل کی زبان میں بتایا کہ دو دروازے ہیں یہ تمثیل کی زبان ہے یعنی جس کو پیربل کہتے ہیں تمثیل کی زبان کہ آسمان سے ایک راستہ وہ ہے جس سے اس کا انٹلیکچل جرنی آگے اوپر جاتا ہے دوسرا راستہ وہ اس سے کہ خدا کا انسپریشن اس کے اوپر اترتا ہے تو یہ بہت ہی عجیب غریب حدیث ہے جو پہلے خود میری سمجھ میں نہیں آئی تھی لیکن جب میں دیکھا کہ روزانہ میں دیکھتا ہوں یہاں پر جب جھنڈ کی شکل میں فاختہ اڑتی ہیں یہاں پر اس کو دیکھتا ہوں عجیب بیوٹی اس کو قدر ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنتی سین ہے جنتی منظر یہ جب میں فضا میں دیکھتا ہوں چڑیوں کو اڑتے ہوئے تو مجھے جنت کا منظر یاد آتا ہے کہ جنت کے باغوں میں ایسی چڑیا اڑیں گی تو وہ ایک عجیب منظر ہوتا ہے تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کے سب میرے ایک پارٹی ہے اس کے حصے ہیں یہ ہماری یونیورسل کانفرنسنگ ہے اس کے ممبر ہیں تو جب میں دیکھا کہ ان میں سے ایک ممبر مر گیا تو عجیب کیفیت میری گئی ایک ممبر اس کا مر گیا تو اس سے میرا میرا جو ٹرگر ہوا تب میں سمجھ پایا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ ایک بندے مومن ایک عجیب غریب چیز ہے جو اس زمین میں چلتا پھرتا ہے بندے مومن کیا ہے ایک انسان جس نے بہت زیادہ غور فکر کیا کنٹمپلیشن کیا پھر اس نے گاڈ کو رب العالمین کو کریٹر کو دریافت کیا اس کو ڈسکور کیا اس کو ڈسکور کر کے اس کے اندر ایک نئی پرسنالٹی بنی ایک نئی پرسنالٹی ایک نئے جذبات نئی اسپرٹ نئی سوچ کے ساتھ جینے لگا تو ایسا بندے مومن جب زمین پہ چلتا پھرتا ہے تو سارے آسمان اس پر رس کرتے ہیں کیسا بھی انسان ہے کیونکہ آپ سوچئے قرآن میں ہے کہ زمین و آسمان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کی تسبیح بار بہت سے آئے ہیں کہ زمین آسمان اللہ کے حمد کرتے ہیں تسبیح کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن ان کی آواز تو نہیں کی بولا کہ اللہ ایک کون تسبیح ہو تو ان کو رش کہتا ہوگا کہ ہم اسپوکن لینگویج میں ہم نہیں کر سکتے یہ کیسا انسان ہے جو اسپوکن لینگویج میں ہم کر رہا ہے خدا کا اعتراف کر رہا ہے آپ اس کے ذہن سے سوچیے کہ ان کو بھی یہ احساس ہوگا کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہم نہیں تھے پھر ہم کو ایگزٹینس ملا اللہ کی کریشن کے ذریعے سے تو ہم اور شکر کے جذبات ان کے اندر بھی ہوں گے لیکن ان کے اندر اسپیکنگ پاور ہے نہیں اسپیکنگ پاور ہوتا تو چلاتے وہ تو وہ سوچتے ہوں گے کہ کیسا عجیب ہے یہ انسان کہ ہم بھی ہم کر رہے ہیں ہم بھی شکر کر رہے ہیں لیکن ہم بول نہیں پاتے وہ ایک ایسا انسان ہے کہ بول کر ہم کر رہے اس نے دریافت کیا دریا کر کے وہ بول پڑا وہ یہ سارے خیالات جب میں یہاں بیٹھتا ہوں صبح شام میرے اوپر آتے ہیں اس وقت میں پورے یونیورس سے جڑ جاتا ہوں انٹلیکچولی یعنی یہ گھاس بھی مجھے اپنا حصہ نظر آتی ہے یہ درخت یہ چڑیا یہ آسمان ہر چیز تو میرے پاس اس کے بتانے کے لیے لفظ ہے یونیورسل کانفرنسنگ تو جس طرح سے میں اس یونیورسل کانفرنس کے ممبر سے میں محروم ہوا تو مجھ پر وہی کیفیت تاری ہوئی تو وہی کیفیت آسمان پر تاری ہوتی وہی رونے کی کیفیت یہ بہت ہی ایک عجیب غریب تجربہ ہے جس کو میں خود بھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا میرے پاس بھی وہ الفاظ نہیں کہ میں اس تجربے کو بیان کروں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب فاختہ کو مرتے ہوئے میں نے دیکھا تو اس وقت اس حدیث کو میں سمجھ پایا کہ ایک ایک کو مرتے ہوئے دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ ہماری یونیورسل برادری ایک تھی ایک یونیورسل برادری کا ایک ممبر آج ختم ہو گیا ایسی آسمان سوچتے ہوں گے اس بھومی کے مرنے پر کہ ہماری ایک برادری جو ساری میں پھیلی ہوئی تھی اس کا ایک بمبر آج مر گیا اب پھر سوچے اس سے بھی ایک چیز ایک اور چھپی ہوئی اس کا ریکم یونین ریکم یونین آج میں ریڈیو میں ایک خبر تھی کہ تین سال کی بچی بچھڑ گئی لیکن وہ کیسے کیسے کیا ہوا کہ وہ بچی جو ہے بچھڑ گئی کو اٹھا لے گیا کیا ہوا پولیس کو بتایا انہوں نے اس پر گورنمنٹ پچاس ہزار روپے کا انعام مقرر کیا تو آج صبح میں نے سنا ریڈیو پر کہ کسی کئی سے وہ چیز دریافت ہو گئی اب جب وہ بچی ملی ان ماں باپ کو تو عجیب کیفیت تھی یعنی اتنی خوشی عجیب ان کو ہوئی کہ اس کو لفظوں میں باہر کر سکتے وہ تو آپ بتائیے کہ جب ری ہو ہوگی ہماری ہماری اس برادری کی جب دوبارہ ملیں گے یہ ہماری یونیورسل برادری ہے جس میں سب کے سب شامل تو جب ان کا دوبارہ ملنا ہوگا اگر اللہ تعالی جس کو جنت نصیب کریں گے وہ دوبارہ ملے گا ان کو تو کیسی عجیب خوشی ہوگی یہاں یہاں کی زندگی میں وہ رونا عجیب رونا ہے اور وہاں کی زندگی میں وہ خوشی عجیب خوشی ہوگی جس کو ہم آج جس کو ہم تصور کر سکتے تو جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں میں اس کو بہت ہی کم عقل سمجھتا ہوں بہت ہی کم عقل سمجھتا ہوں کیونکہ دیکھیے حدیث کیا ہے حدیث اس انسان کا ریکارڈ ہے جس پر قرآن اترا جس نے قرآن زندگی گزاری صرف یہ میں یہ بس سمجھے کہ قرآن اتر کے اتارا جبریل نے واپس چلے گئے اتنی بات نہیں ہے یعنی صرف رسول اللہ کا کام کا پوسٹ مین کا کام نہیں ہے ایک خط ملا لا کا آپ کو دے دیا انہوں نے خود رسول اللہ نے بھی قرآن والی زندگی گزاری خود رسول اللہ نے بھی قرآن میں عمر تو اناکون اول اسلم تو آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ جب خود قرآن والی زندگی گزاریں گے تو کیا کیفیتیں گزریں گی ان کو ایسا نہیں کہ بس ایک سو چودہ صورتیں ہیں انہوں نے لا کے دیا آپ کو پہنچا دیا یعنی پوسٹ مین کا کام کر دیا خود انہوں نے بھی وہی زندگی گزاری قرآن والی زندگی تو بہت سی باتیں جو قرآن میں مذکور نہیں ہیں وہ رسول اللہ کے تجربات کے شکل میں ہیں حدیثیں کیا ہیں وہ ایکسپیرئنس ایکسپیرینس ہیں ایکسپیرئنس تجربہ اس میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن میں ایک واقعے کا ایک آسپر بتایا گیا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر زمین آسمان نہیں روتے دوسرا آسپیکٹ حدیث میں ہے وہ کون لوگ ہیں جن پر زمین آسمان روتے ہیں تو جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے یا حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کو میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کم عقل لوگ ہیں کم عقل لوگ ہیں اس لیے کہ جب رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا پر قرآن اترے تو کیا آپ قرآن والی زندگی نہیں اتارے گے ایسا ہو سکتا ہے جس انسان پر قرآن اترے تو وہ قرآن والی زندگی نہیں گزارے گا وہ تو گزارے گا تو تیئیس سال تک آپ نے قرآن والی زندگی گزاری رات دن رات دن رات دن تو ظاہر ہے کہ آپ تجربات گزرے آپ کو ایکسپیرئنس ہوئے آپ کو نئے نئے انسپریشن ملے ہمارے علماء مانتے ہیں کہ قرآن وہی مطلوب ہے اور حدیث وہی غیر مطلوب وہی غیر مطلوب کیا ہے وہی وہی تو ہے جس کو میں ایکسپیرئنس کر رہا ہوں تجربات تو حدیث جو ہے وہ یعنی قرآن جس طریقے سے وہ متلو کا ریکارڈ ہے جو جبریل نے بتایا اس کا ریکارڈ ہے ایسی حدیث جو ہے آپ کے تجربات کا ریکارڈ ہے آپ کے ایکسپیرئنس کا ریکارڈ ہے آپ نے جو کونا ورزین گزاری اس کا ریکارڈ ہے تو کیسی عجیب معلوم ہوگی کہ اگر ہم حدیث کو الگ کر دیں اور قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنا چاہیں کیسے سمجھیں گے تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں آدھا ملے گا دین آدھا نہیں ملے گا آپ غور کیجئے کہ قرآن میں ہے کہ زمین آسمان پر نہیں روئے اور حدیث میں ہے کہ وہ کون لوگ پر زمین آسمان روتے ہیں تو کیا قرآن میں ایک واقعے کے آدھے پہلو کا ذکر تھا حدیث میں اس واقعے کا دوسرے پہلو کا ذکر ہے تو جو لوگ حدیث کے بغیر سمجھنا چاہیں قرآن کو وہ آدھا دین کو آدھا آدھے ان کو سمجھ دین نہیں آئے گا تو میں آپ کو یہ کیفیت مجھ پہ گزرتی تھی جب یہاں بیٹھتا تھا میں کہ لگتا تھا کہ میں واقع پورے یونیورس کا حصہ بن گیا ہوں واقعت میں ایک یونیورسل کانفرنسنگ کا حصہ بنا ہوا ہوں یہ کیفیت گزرتی تھی یہاں تک کہ ایک دن میں سوچ لے گا کہ جب ملک موت آئے گا میری روح قبض کرنے کی یہی مجھ کو نہیں پائے گا وہ مجھ کو یونیورس میں پھیلا ہوا ہوگا میں ایک عجیب کیفیت کہ جب ملک موت آئے گا اینجل آف ڈیتھ میری روح قبض کرنے کی تو یہی مجھ کو نہیں پائے گا وہ کیونکہ میری پرسنالٹی تو پوری یونیورس سے پھیلی ہوئی پورے یونیورس سے کھینچ کو مجھے نکالنا پڑے گا فرشتوں کو پورے یونیورس سے کھینچ کے مجھے نکالنا پڑے گا کیونکہ ایک ہے میری فزیکل پرسنالٹی اور ایک ہے میری انٹلیکچوئل پرسنالٹی تو فزیکل پرسنالٹی تو ایک کرسی پہ بیٹھی ہوئی لیکن میری انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہے وہ ساری یونیورس میں بکھری ہوئی ایسا خیال آتا تھا مجھے کل جب وہ فاقدے کا واقعہ گزرا تب سمجھ میں آئے کہ سب خیرات کا مطلب کیا ہے یہ سب خیالات کا مطلب کیا ہے تو یاد رکھیے مومنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کلمہ پڑھ لے نہیں مومنٹ کا مطلب یہ ایک نئی زندگی پانا اس کا آغاز اس پانے کا ہوتا ہے ڈسکوری سے لیکن وہ ڈسکوری پھیلتی ہے پھیلتی ہے پھیلتی ہے یہاں تک کہ پورے یونیورس میں پھیل جاتی ہے تو اس طرح کے جذبات سے جب آپ یعنی آپ کے اندر یہ سب یہ اسپرٹ بھری ہوئی ہو تو آپ یہ چاہیں گے کہ میں اس اسپرٹ کو ظاہر کروں اسی کا نام دعوت ہے یہ سارے تجربات یہ ساری ڈسکوری یہ ساری جو آپ کو پرسنالٹی ہے وہ سب جب جب وہ نکلنا چاہے گی تو اسی کا نام دعوت ہے دعوت کوئی اناؤنسمنٹ کا نام نہیں ہے دعوت ایک ریئلائز پرسن کی جو جو یونیورسل پرسنالٹی ہوتی ہے اس کے اظہار کا نام آج کل مسلمانوں میں ایک بہت ہی زیادہ عجیب چیز آ گئی ہے اس دور زوال میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک کلچر کا نام ہے جو کہتے ہیں آئیڈینٹی کلچر آئیڈینٹی کو وہ اسلام سمجھتے ہیں میں نے ایک بدبو پڑھا تھا ایک عربی پرچے میں اقلیتوں کے بارے میں یعنی مائنارٹی کے بارے میں اس کا عنوان تھا الاقلیات المسلمہ تواج ہو خطرت زبان عرب سے ایک پرچہ نکلتا ہے اس کا یہ مضمون تھا اس کا عنوان یہ تھا الاقلیات المسلمہ تواج ہو خطرت زبان کہ مسلم مراٹھی جو ہیں دنیا میں جگہ جگہ وہ ان کو ایک خطرہ لائق ہے زبان کے ماتے اسیبلیٹ ہونا یعنی اسیبلیٹ ہو رہی ان کی آئیڈینٹی ختم ہو رہی تو اس کو پڑھ کر سمجھا کہ وہ مسلم کو سمجھتے ہیں کہ ایک آئیڈینٹی ہے اس کا نام مسلم ہے یعنی خاص طرح کا ڈریس خاص طرح کا بول چال خاص طرح کا اس کی جو ظاہری ایک پہچان ہوتی ہے اس کو اسلام سمجھتے ہیں کیونکہ جو اسپرٹ آپ کے اسپرٹ کو خطرہ کا کا خطرہ اگر ہے تو یہ کہ آپ یہاں پر پہنتے تھے شیروانی یورپ گئے تو آپ کوٹ پتھر پہننا شروع کر دیا دیٹ از اسمبلیشن زبان لیکن کیا آپ کی اسپرٹ بھی اس کا شکار ہو سکتی ہے یہ لوگ مسلمان کو سمجھتے ہیں کہ ایک کلچر ہے وہی ان کا آئیڈینٹی ہے اس آئیڈینٹی کے ساتھ جینا اسی کا نام اسلام یہ سب کا ذہن ہے سب کا ذہن یعنی عرب سے عجم تک لیکن اگر آپ یہ جانے کہ مومن نام ہے ایک ایسے انسان کا جو خاص طرح کی سوچ میں جیتا ہے خاص طرح اسپرٹ کے ساتھ جیتا ہے اس کا ایک انٹلیکچل ورڈ اس کا ہوتا ہے تو اس میں زبان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں اس میں کوئی سوال ہی نہیں تو بہرحال میں اپنے تجربے سے یا اپنے مطالعے سے سمجھا ہوں کہ مومن کی زندگی ایک بہت ہی لونگ زندگی ہوتی ہے بہت ہی بھرپور زندگی ہوتی اس میں اسٹیگریشن کبھی بھی نہیں آتا کبھی نہیں آتا تو اسی لیے وہ پورے یونیورس کے لیے اتنی مطلوب چیز بن جاتا ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو ساری زمین آسمان روتے ہیں اس کے لیے ایسا ہے کہ انسان چلا گیا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے حیدرآباد میں ہمارے ساتھی تھے ہمارے مشن کے شروع کے زمانے میں جو لوگ ساتھی بنے تھے ان میں سے ایک تھے بہت ہی پکے ساتھی تھے وہ تو ان کا جب انتقال ہوا تو میں اسی دن ہوائی جہاز سے گیا تھا حیدرآباد جب مجھے ٹیلی گرام ملا یا ٹیلی فون سے خبر ملی مجھے اسی دن میں حیدرآباد گیا تھا تو جیسے میں پہنچا وہاں تو میں دیکھا کیونکہ بیٹے ہیں دیوان آوار ادھر ادھر چل رہے تھے اور رو رہے تھے تو مجھ کو دیکھتے ہی انہوں نے کہا تھا آج آپ کا ایک عاشق چلا گیا تو وہی ہوتا ہوگا زمین آسمان کہ جب ایک مومن کو موت آتی ہوگی تو آسمان کہتا ہوگا آج ایک لونگ انسان چلا گیا آج ایک اللہ کا ریئل بندہ چلا گیا لیکن یہ چلا جانا مستقل نہیں ہوتا کیونکہ پھر یونین مقدر ہے جنت میں اللہ تعالیٰ سے لوگوں کا اکٹھا کرے گا اور اس وقت پھر معلوم ہوا کہ کیسی عجیب وہ زندگی دنیا میں دی تھی تو سچ پوچھو جنت دنیا کی مومنہ زندگی کا ایکسٹینشن ہے بیٹر وے میں جنت دنیا سے الگ چیز نہیں ہے اسی لیے حدیث ہے کہ مومن جنت میں مقام کو اسی طرح پہچان لے گا جس دنیا اپنے گھر کو پہچانتا ہے بہت عجیب حدیث ایک ہے کہ مومن جنت میں اپنے منزل کو اپنے گھر کو اسے پہچان لے گا جس طرح وہ دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا تھا استمانی کے جو مومنہ زندگی آپ دنیا میں گزارتے ہیں اسے ایکسٹینشن ہے جنت تو میری دعا ہے کہ اللہ مجھ کو آپ کو اور ساری ہمارے تمام ساتھیوں کو چاہے یہاں میں ہوں یا دنیا کے کسی حصے میں ہوں ان کو قبول فرمائے ان کو ہر طرح مدد فرمائے ان کے خطاؤں کو بخش دے ان کو مزید توفیق خطا فرمائے دنیا میں اپنی رحمتیں میں ہمیں دار بنائے اور آخرت میں ہمیں جنت میں داخل فرمائے اور میں اس کا مشتاق بنایا کہ اس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ بلائے کا من نبین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن بلائے کا رفیقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ